حرف آغاز شیخ سعدی کا پورا نام مشرف الدین تھا اور سادی تخلص کرتے تھے آپ چھ سو چھ ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے یہ وہ وقت تھا جب تاتاری صحرائے گوبی سے نکل کر ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے شیخ سعدی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف ہی میں حاصل کی آپ کم عمر ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا والد کے انتقال کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے بوداج جا کر الفرج عبد الرحمن جوزی سے تعلیم پائی شیخ سعدی کو سیاحت کا بڑا شوق تھا آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کر دیا آپ نے مکہ معظمہ مدینہ منورہ شام فلسطین ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ کے علاقے دیکھے آپ نے سیاحت کے دوران چودہ حج کیے اور کئی جنگوں میں حصہ لیا آپ طویل عرصے سے سیاحت کے بعد چھ سو پینسٹھ ہجری میں واپس شیراز آ گئے اور باقی عمر ایک خانقاہ میں بسر کی آپ نے چھ سو اکانوے ہجری میں اسی خانقاہ میں وفات پائی اور یہی مدفون ہوئے نظم و نصر میں سادی کی تصانیف بکثرت ہیں جن میں گلستان اور بوستان کو افاقی شہرت حاصل ہے دونوں کتب فارسی نصر کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں سعدی نے مختلف ملکوں کی سیاحت کے بعد جو تجربات اور مشاہدات حاصل کیے ان کو مختصر حکایات کی شکل میں لکھ دیا آپ نے بڑے بڑے مضامین کو اس خوبصورتی کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں بیان کیا کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اس خوبی کا مقابلہ کسی زبان کا کوئی ادیب نہ کر سکا ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان کی حکایات کی اہمیت کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی گلستان کے جواب میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں مگر کوئی کتاب اس کی برابری نہ کر سکی شیخ سعدی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ان کی سادگی اور سلاست ہے آپ نے جو اسلوب اپنایا وہ انہی کا خاصہ ہے آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ امر ہو گیا ہے انسان رہتی دنیا تک اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے اس کتاب میں سادی کی بہترین حکایات کا انتخاب کیا گیا ہے تو آئیے سامعین کتاب کی ابتدا کرتے ہیں